گورنر کہ لگاتا جا رہا تھا اور اس کی اپنی بیٹی اس کی مضبوط گرفت میں بے بس تھی گویا شیطانیت پوری طرح اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی وہ اسے لے کر اپنی خوابگاہ میں آ گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا جس وقت محل میں بدی اپنا رنگ جما رہی تھی اللہ کے نام لیواؤں کا لشکر دوبارہ بیکند کی طرف بڑھ رہا تھا چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے قطبہ بن مسلم کو معلوم تھا کہ قلعے کے دروازے بند ہوں گے اس نے بیکند سے چند میل دور پہنچ کر فوج کو محاصرے کی ترتیب میں کیا اور دوبارہ قلعے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا کچھ دیر کے بعد وہ بیکند کے قلعے کا محاصرہ کیے بیٹھا تھا قلعے کا محاصرہ ہر طرف سے مکمل تھا بیکند والے تو شراب و شباب کے نشے میں مسل تھے انہیں تو ہوش ہی نہیں تھا کہ دیکھتے باہر کیا ہو رہا ہے وہ مسلمان فوج کی آمد سے بے خبر تھے اور اس بات سے بھی قطبہ اور اس بات سے قطبہ مسلم پوری طرح واقف تھا وہ چاہتا تھا کہ قلعے والوں کو احساس دلائے کہ وہ واپس آ چکا ہے چنانچہ محاصرہ مکمل ہونے کے فوراً بعد اس نے چند دستوں کو قلعے کی دیوار پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور تب دیوار پر موجود سپاہیوں کو علم ہوا کہ بیکن کا قلعہ دوبارہ محاصرے میں آ گیا ہے چند سپاہی یہ اطلاع لے کر گورنر کے محل کی طرف دوڑے گئے اس وقت گورنر اپنی خوابگاہ میں داخل ہی ہوا تھا وہ تو کسی اور ہی نشے میں تھا دراصل اس پر شراب اور عورت کا نشہ ایک ساتھ سوار ہو گیا تھا وہ اب اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا این اس وقت جب وہ اپنی بیٹی کی طرف بڑھ رہا تھا دروازے پر دستک ہوئی یہ دستک سن کر اس کا دماغ گویا گھوم گیا وہ جو منہ میں آیا کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اس نے دروازہ کھولا تو سامنے فصیل پر متعین دستوں کا کماندار کھڑا تھا اسے دیکھتے ہی گورنر غصے سے بولا تمہیں جرت کیسے ہوئی میری آرام گاہ میں داخل ہونے کی عزت میں آپ کماندار نے ڈرتے ڈرتے کہا میں کبھی یہ جرت نہ کرتا لیکن قلعے نے کسی فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے اور اس کے دستے بڑھ بڑھ کر فصیل پر حملہ کر رہے ہیں ان کے ناروں سے پتا چلتا ہے کہ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے پہلے بیکن کا محاصرہ کیا تھا اگر جلدی کچھ نہ کیا گیا تو فصیل پر موجود دستے ان کو روک نہیں سکیں گے کماندار نے مختصراً حالات بیان کر دیے اس کی بات سن کر گورنر کا نشہ اتر گیا تھا وہ کچھ دیر کھڑا رہا پھر یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا آؤ میرے ساتھ اس کے ساتھ ہی کماندار اس کے پیچھے ہو لیا وہ اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں چھوڑ گیا تھا اس کے جاتے ہی وہ روتی ہوئی کمرے سے نکلی اور ایک طرف کو چل دی وہ محل میں کہیں بھی نہیں رکی تھی اس کا رخ بیکن کے ایک ویران حصے کی طرف تھا گورنر نے ذمہ دار افسران کی طرف قاصد دوڑا دیے اور جلد ہی وہ سب فصیل پر گورنر کے پاس جمع تھے فوجیوں کو بھی تیاری کا حکم دے دیا گیا تھا جلد ہی تمام فوج تیار ہو کر ایک جگہ اکٹھی ہو گئی تھی اور گورنر نے اسے مختلف جگہوں پر تعینات کر دیا تھا اب وہ تھوڑا بے فکر ہو گیا تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ مسلمان فوج کے محاصرے سے قلعے کو بچانا بہت مشکل ہے اس لیے وہ چاہتا تھا کہ محاصرے کو طول دیا جائے اس کے سامنے یہ پہلو بھی تھا کہ سردیوں کا موسم قریب ہے اگر محاصرے کو تقریباً دو مہینے دو مہینے کا طول دے دیا جائے تو سردیوں کا موسم اپنے عروج پر ہوگا اور مسلمان مجبور ہو کر محاصرہ اٹھا لیں گے اس بات سے قطبہ بن مسلم بھی بے خبر نہیں تھا اس نے اپنے دستوں کو قلعے پر یلغار کرنے کا حکم دیا دن پر دن گزرتے جا رہے تھے لیکن بیکن کا دفاع چوکس تھا اس لیے مسلمان ابھی تک کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکے تھے محاصرے کو ایک مہینہ ہو چلا تھا اور ابھی تک مسلمان فوج کی کامیابی کے امکان نظر نہیں آ رہے تھے بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آخر سردی کی وجہ سے مزید ایک مہینے تک مسلمان محاصرہ اٹھا لیں گے لیکن قطبہ بن مسلم کو یہ بات قبول نہ تھی ایک دن اس نے سفر مینا والوں کو حکم دیا کہ قلعے کی دیواروں کے باہر لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کیا جائے چنانچہ سفر مینا والوں نے حکم کی تعمیل میں فصیل کے باہر لکڑیوں کا ڈھیر لگانا شروع کر دیا قطبہ بن مسلم کا ارادہ یہ تھا کہ لکڑیاں اکٹھائی کر کے اس میں آگ لگا دی جائے جس سے فصیل منہدیم ہو جائے گی لیکن سفر مینا والوں نے اپنا کام ابھی مکمل نہیں کیا تھا کہ قلعے کی فصیل خود بخود گر گئی اس سے چالیس آدمی ہلاک ہو گئے یہاں یہ بات واضح کر دی جائے کہ سفر مینا اسلامی فوج کا ایک خاص دستہ یا پلٹن ہوتی تھی جس کے ذمہ یہ کام ہوتا تھا کہ جہاں ضرورت پڑے سرنگ لگائیں اور زمین کھودیں بعض لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ انگریزی لفظ سیپر زائنڈ مائنز کا بگڑا ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کھدائی کرنا اور سرنگ لگانا لیکن یہ روایت قدر ضعیف معلوم ہوتی ہے بہرحال جو کچھ بھی ہے یہ پلٹن آج کل بھی فوج کا اہم حصہ ہے اور اس پلٹن کے بغیر بعض اوقات فوجی دستے بیکار ہو جاتے ہیں اگرچہ مورخین نے بیان نہیں کیا کہ سفر مینا والوں نے قلعے کی دیوار کے ساتھ کس طرح لکڑی کا ڈھیر لگایا لیکن ان کے کام کو دیکھتے ہوئے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سرنگ لگا کر فصیل تک رسائی حاصل کی اور اپنا کام مکمل کیا کیونکہ یہی ایک محفوظ ذریعہ تھا اور شاید اسی وجہ سے لکڑیوں کا ڈھیر لگاتے ہوئے کسی ایک بھی سپاہی کے زخمی یا شہید ہونے کا پتہ نہیں چلتا بیکن کی فصیل خود بخود گر گئی تھی اس سے اسلامی فوج کے لیے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ کھل گیا تھا اور مسلمان ایک رکے ہوئے سیلاب کی مانند قلعے میں داخل ہو گئے جو ان کے سامنے آیا قتل ہو گیا اب بیکن والوں نے پھر سے صلح کی درخواست کی جسے قطبہ بن مسلم نے رد کر دیا اب تو مسلمان قلعے میں داخل ہو چکے تھے اور صلح کا مطلب تھا کہ شہیدوں کے خون کا سودا کرنا جو قطبہ کو منظور نہیں تھا اس نے لڑ کر قلعہ فتح کر لیا تھا شہر میں جتنے جنگجو تھے سب کو قتل کر دیا گیا یہ واقعہ ستاسی ہجری کا ہے جنگ ختم ہو چکی تھی لیکن اس جنگ میں جو قیدی ہوئے تھے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی ان قیدیوں میں ایک قیدی کانابی تھا اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ترکوں کو مسلمان فوج کے خلاف لڑنے کے لیے اکسایا تھا ایک دن سلیم قیدیوں کے پاس سے گزر رہے تھے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ سلیم النا سے آزاد کردہ غلام تھے وہ مند تھے اور تھوڑے عمر رسیدہ بھی اس لیے سب مسلمان ان کی عزت کرتے تھے اس کانے شخص نے آواز دے کر انہیں روک لیا کیا بات ہے اے وہ کہ جس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے سلیم الناسی نے اسے کہا آپ مجھے شکل سے عقل والے لگتے ہیں اس نے جواب دیا میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں ہاں کہہ کیا کہنا چاہتا ہے سلیم الناسی نے اسے دوبارہ کہا سننے میں آیا ہے کہ مسلمان اپنے قیدیوں پر کوئی ظلم نہیں کرتے اس نے گویا سوال کیا ہاں ہم لوگ بغیر قصور کے کسی پر ظلم نہیں کرتے سلیم الناسی نے اسے جواب دیا وہ پھر بولے کیا تجھ پر کسی نے کوئی ظلم کیا ہے نہیں اس نے کہا ابھی تک تو کسی نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا وہ کچھ دیر سوچ کر بولا لیکن میں ڈرتا ہوں کہ آئندہ مجھ پر ظلم کیا جائے گا بس اسی بات سے مجھے خوف آتا رہتا ہے سن لے اے ایک آنکھ والے سلیم الناسے نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر تو بے قصور ہے تو تجھ پر کچھ ظلم نہیں ہوگا لیکن اگر تیرا قصور بنتا ہے تو تجھے معاف بھی نہیں کیا جائے گا اسی بات سے تو میں ڈرتا ہوں اس نے بیچارگی سے کہا میں ڈرتا ہوں اے دانا شخص کہ جو قصور مجھ سے ہوا ہے اس کے بعد میری معافی ناممکن ہے سلیم الناسے کو شاید اس سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی وہ بولے تجھ سے کیا قصور سرزد ہو گیا ہے میں نے ترکوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ابھارا تھا اس نے جواب دیا اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں تو تم کیا چاہتے ہو سلیم الناسی نے کچھ سوچ کر اس سے پوچھا میں نے سنا ہے کہ مسلمان فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کر رہے ہیں اس نے کہا ہاں صرف اس صورت میں جب قیدی کا قصور قابل معافی ہو سلیم الناسی نے جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ فدیہ ادا کر کے میں بھی رہائی حاصل کر لوں اس کانے شخص نے کہا تم کتنا فدیہ ادا کر سکو گے سلیم الناسی نے اس سے پھر سوال کیا اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا میں اس وقت پانچ ہزار چینی ریشمی کپڑے کے تھان فدیے کے طور پر دے سکتا ہوں اور ہر تھان کی قیمت دو ہزار درہم ہے اس وقت چین ریشم کی ایک بہت بڑی منڈی تھا یہاں ریشمی ریشمی کیڑوں کو خاص طور پر پالا جاتا تھا اور پھر اس سے ریشمی کپڑا تیار کیا جاتا تھا اس وقت سب سے اچھا ریشم صرف چین میں پیدا ہوتا تھا بعد میں جب مسلمانوں نے اندلس اندلس کیا یعنی اسپین تو انہوں نے میں ریشم کے کیڑے پالنے کی سنت کہتے ہیں کھیتی کو کیڑے پالنے کی کھیتی کو فروغ دیا یوں ریشم کی کھیتی میں چین کی اجارہ داری کسی حد تک کم ہو گئی اس کی پیشکش سن کر سلیم الناسے سے سوچ میں پڑ گئے اور انہوں نے بن مسلم کو اطلاع دی کتبہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ مانگا اکثر لوگوں نے مشورہ دیا کہ فدیہ لینے سے مسلمانوں کی دولت عامہ میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرا اب شاید اسے پھر ایسی حرکت کا موقع نہ ملے اس لیے اس سے فدیہ لینے میں کوئی حرج نہیں جب سب لوگ مشورہ دے چکے تو کتبہ نے ان سے کہا اگرچہ آپ سب نے خلوص نیت سے مشورہ دیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص ایک دفعہ ایسی حرکت کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی ایسا ہی کرے گا یعنی اس کا وجود مسلمانوں کے لیے سراسر خطرہ ہی ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آئندہ وہ کسی موقع پر مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے میرے خیال میں وہ صرف اور صرف قتل کا مستحق ہے وہ کچھ دیر رکا اور پھر بولا میں نے اپنی رائے پیش کر دی ہے اگر کسی کو میری رائے پر اعتراض ہو تو وہ مجھے ٹوکنے کا حق رکھتا ہے لیکن کسی نے بھی کوئی بات نہ کی بلکہ سب اس کی رائے سے متفق تھے چنانچہ کتبہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا کی فتح سے مسلمانوں کو مال غنیمت میں بے شمار سونے اور چاندی کے برتن ملے کتبہ مال غنیمت کی نگرانی اور تقسیم کے لیے عبداللہ بن دالان العدوی کو مقرر کیا جس کا تعلق بنی ملکان سے تھا وہ امانت داری اور دیانت میں بے مثال تھا اسی لیے کتبہ اسے امین ابن الامین کہتا تھا اس کے معاون کے طور پر الیاس بن جبس بابلی کو مقرر کیا گیا ان دونوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا اور اس میں سونے اور چاندی کے جتنے برتن اور مجسمے تھے ان سب کو پنگلا کر سونا اکٹھا کر لیا اس عمل کے دوران صرف جو میل ان سے نکلی اس کی مالیت چالیس ہزار درہم تھی دونوں سونا اور میل لے کر قطبہ کے پاس لے آئے اور قطبہ نے وہ میل انہیں بخش دی دونوں نے جب اس کی قیمت لگوائی تو وہ چالیس ہزار درہم تھی انہوں نے اس کی اطلاع قطبہ کو دی قطبہ نے اس میل کو دوبارہ پگھلوایا تو اس سے ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ پچاس ہزار مسقال سونا اور دوسری روایت کے مطابق پچاس ہزار مسقال سونا حاصل ہوا جبکہ ایک مسقال ساڑھے چار ماشا وزن ہوتا ہے بیکن کی فتح کے بعد ہر سپاہی کو مال غنیمت میں سے جو حصہ ملا اتنا پہلے کبھی کسی کے حصے میں نہیں آیا تھا بیکن کی فتح صرف ایک شہر کی ہی فتح نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک بڑا تجارتی مرکز اور ایک مضبوط فوجی اڈا مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تھا جس سے ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع زیادہ ہو گئے تھے اب وہ بخارا اور سمرکن جیسے اہم شہروں پر حملہ کرنے کے قابل ہو گئے تھے بیکن کی فتح مکمل ہونے کے بعد کتبہ نے حجاج بن یوسف کو تفصیل اس کی اطلاع دی سلیم النا سے ایک دن گھوڑوں پر سوار بیکن کے قلعے میں گھوم رہے تھے چلتے چلتے وہ قلعے کے ایک ویران حصے کی طرف جا نکلے وہاں انہوں نے ایک جوان سال لڑکی کو دیکھا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور منہ پر مٹی اور گرد کی تہیں جمی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں دھات کا ایک نوکدار ٹکڑا تھا جس سے اس نے اپنے بازوؤں اور چہرے کو زخمی کر رکھا تھا دیکھنے والے کو پہلی نظر میں وہ پاگل لگتی تھی سلیم الناسے کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آ گیا انہوں نے گھوڑا روکا اور اتر کر اس کی طرف بڑھے انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ لڑکی چلانے لگی رک جاؤ ورنہ میں اپنا خون کر لوں گی رک جاؤ وہ چیختی جا رہی تھی اس کی یہ باتیں سن کر سلیم النا سے رک گئے اور پیار سے بولے بیٹی مجھ سے کیوں ڈرتی ہو بیٹی کا لفظ سن کر وہ لڑکی رونے لگی سسکتے سسکتے اس نے کہا جب باپ ہی بیٹی کو بیٹی نہ جانے تو پھر اس رشتے کا کیا فائدہ اس دوران سلیم النا سے اس کے قریب وہ آ چکے تھے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تم کیا کہنا چاہتی ہو کیا کسی نے تم پر ظلم کیا ہے آپ ظلم کی بات کرتے ہیں اس نے اس بار قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا جس لڑکی کا باپ اسے اپنی بیوی بنانے کی کوشش کرے اس کے لیے دنیا میں کیا جگہ ہے استغفر اللہ سلیم الناسے نے حیران ہو کر کہا اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو یہ انسانیت کی تزلیل ہے اور ایسا شخص خدا کے قہر سے بچ نہیں سکتا کچھ دیر رک کر وہ پھر بولے مجھے تمام حالات میں تمہاری مدد ضرور کروں گا یہ لڑکی دراصل بیکند کے گورنر کی بیٹی تھی جب مسلمانوں نے بیکند فتح کر لیا تو اسے گرفتار کر کے قیدی بنا لیا گیا تھا اور اس وقت وہ مسلمانوں کی قید میں تھا بیان کیا جا چکا ہے کہ جب گورنر نے بیکند میں کامیابی سے بغاوت کی تو اس کی خوشی کا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اسی خوشی میں اس نے ایک جشن کا انتظام کیا تھا جس میں شراب و شباب کی محفل برپا تھی شراب کے نشے میں اس نے ایک لڑکی سے فیل بد کرنے کی کوشش کی یہ لڑکی اس کی اپنی حقیقی بیٹی تھی لڑکی کے احتجاج پر بھی گورنر کو کچھ اثر نہ ہوا اسی وقت گورنر کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے بیگن پر دوبارہ حملہ کر دیا ہے تو وہ دفاعی انتظامات میں مصروف ہو گیا اور یوں یہ لڑکی اس کی حوث کا نشانہ بننے سے بچ گئی لیکن اس واقعے نے اسے نہ صرف اپنے باپ سے نفرت متنفر کر دیا بلکہ تمام گھر والوں سے بیزار کر دیا کیونکہ وہ اپنے بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی اسی عیاشی میں مبتلا دیکھتی تھی وہ اندر اندر سے کڑتی رہتی تھی اور کچھ نہیں کر سکتی تھی لیکن اس واقعے نے اسے اتنا بیزار کر دیا کہ وہ محل چھوڑ کر اس ویرانے میں آ گئی زندہ رہنے کے لیے صرف روٹی کی ہی ضرورت تھی جو اسے کسی نہ کسی طرح ملتی رہتی تھی اب وہ سلیم الناسے کو تمام حالات سنا رہی تھی اور محترم بزرگ آپ چاہے جو بھی سمجھے میں مسلمانوں کی بڑی مشکور ہوں میں سمجھتی ہوں کہ انہی کی وجہ سے میری عزت بچی ہے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ سلیم الناسے غیر مسلم ہیں بیٹی اسلام خواتین کی عزت کا علم بردار ہی تو ہے مجھے خوشی ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں تمہارے خیالات اچھے ہیں سلیم الناسے نے اسے جواب دیا تو کیا آپ مسلمان ہیں اس نے سوال کیا الحمدللہ سلیم الناسے نے کہا میں نے سنا ہے کہ مسلمان عورت کی بہت عزت کرتے ہیں اس نے پھر سوال کیا تھا یہ سوال کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی تھی بیٹی ہم صرف عورت کی ہی نہیں بلکہ ہر انسان کی عزت کرتے ہیں سلیم الناسے نے جواب دیا کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں گے اس لڑکی نے اس لڑکی نے بچوں کی ادا سے سوال کیا کیا تم ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہو سلیم الناسی نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اسی سے سوال کیا جی ہاں اس نے جواب دیا تو سلیم الناسی پھر بولے سوچ لو تمہیں اپنا گھر اور ماں باپ چھوڑنے پڑیں گے اب اس گھر کا کیا کرنا جہاں میری عزت ہی محفوظ نہ ہو اس نے جواب دیا اچھا تو پھر اٹھو سلیم الناسی نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا یہاں چند مسلمانوں کی بیویاں بھی ساتھ آئی ہیں تمہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں جب تمہارے لیے کوئی مناسب شخص نظر آئے گا تو تمہارا مستقل بندوبست ہو جائے گا بخارا شہر میں اس اطلاع نے ہلچل مچا دی تھی کہ بیکند مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے یہ اطلاع لے جانے والا کوئی اور نہیں بیکند کے محکمہ جاسوسی کا افسر اردو تھا اس نے یہ اطلاع دروان خدا کو دی تھی جو بخارا کا بادشاہ تھا دروان خدا محل کے دالان میں ٹہل رہا تھا اس کے چلنے کے انداز سے غصہ صاف جھلک رہا تھا دالان میں ایک میز پر سوراہی اور شراب پینے والے گلاس رکھے ہوئے تھے جن میں سے ایک گلاس شراب سے بھرا ہوا تھا تھا اس کے سامنے ارد کھڑا وہ ٹہلتے ٹہلتے چند لمحوں سے چند لمحوں کے لیے رکتا اور گلاس سے چند گھونٹ بڑھنے کے بعد دوبارہ ٹہلنے لگتا کافی دیر تک وہ اسی طرح کرتا رہا پھر رک کر غور سے ارد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا بیکن جیسا قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ چلا گیا اس کا مطلب سمجھتے ہو عالی مقام مجھ سے بہتر جانتے ہیں خرد نے خوشامدانہ انداز میں کہا میں نے یہ نہیں پوچھا کہ میں جانتا ہوں یا نہیں اگر میں جانتا بھی ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی اس, کا اس بات کا مطلب جان لو وہ پھر اسی طرح ٹہلنے لگا پھر رک کر بولا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اگلی منزل بخارا ہوگی اور اگر ہم یہاں بھی تم جیسے بھگوڑے موجود ہوئے تو اس شہر کا بھی خدا ہی حافظ ہوگا اگر جناب عالی ہمیں موقع دیں گے تو ہم آپ کو دوبارہ مایوس نہیں کریں گے ارد نے معدبانہ انداز میں کہا ہم اچھا یہ بتاؤ کہ بیکن سے کتنی فوج بچ کر آئی ہے دروان خدا کا لہجہ اس بار قدرے نرم تھا بیکن سے بھاگنے والوں کی تعداد بہت کم ہے اور ابھی تک شاید ہی کوئی بخارا پہنچا ہو راستے میں نو مشقت اور امیشنا آتے ہیں وہ لوگ بخارا آنے کے بجائے ان قلعوں میں پناہ لینا زیادہ بہتر خیال کریں گے اردو نے جواب دیا مجھے بیکن کی شکست کے تمام حالات تفصیل سے سناؤ یہ دروان خدا کا حکم تھا اور اردو نے شروع سے لے کر آخر تک تمام حالات اس کے سامنے بیان کر دیے یہ واقعہ سن کر وہ سوچ میں گم ہو گیا عالی مقام اردو نے معدبانہ لہجے میں کہا اگر اجازت دیں تو ایک بات کہوں کہو کیا بات ہے دروان خدا نے چونک کر اردو کی طرف دیکھا اس ساری صورتحال سے نپٹنے کی ایک ہی صورت ہے ارد یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا اب کہہ بھی دو وہ کیا بات ہے دروان خدا نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا اگر مسلمان ہمارے خطرہ بن رہے ہیں تو یہ صرف کتبہ کی وجہ سے ہے اس بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کتبہ کو قتل کروا دیا جائے ارد نے کہا دروان خدا نے اس طرح اس کی طرف دیکھا جیسے اسے اردو کی بات پسند آئی ہو پھر وہ کہنے لگا بات تو تمہاری ٹھیک ہے کیونکہ اس ایک شخص کے قتل ہونے سے مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو جائے گا پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولا ابھی تو وہ سردی کے موسم کی وجہ سے چلا گیا ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ پھر آئے گا اور ضرور آئے گا لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا انتظام کرنا ہوگا پھر وہ اردو کی طرف مڑا اور بولا کیا تم اس کے قتل کا انتظام کروا سکتے ہو یا یہ ذمہ داری میں کسی اور کو سونپ دوں علی جا اردو بولا یہ میرے لیے عزت کی بات ہوگی کہ آپ کا کوئی ذاتی کام کروں نہیں یہ میرا ذاتی کام نہیں ہے دروان خزاں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا یہ بخارا کی عزت و عظمت کا معاملہ ہے تم اس طرح کرو کہ چند دن آرام کرو پھر میں تمہیں مرو روان پھر تمہیں مرو روانہ ہونا ہے جس جس کو ساتھ لے جانا چاہو تمہیں اجازت ہے کہ اسے ساتھ لے جاؤ اور کسی کام کے لیے تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں لیکن یاد رکھو اگر میں تم پر اتنا اعتماد کر رہا ہوں تو میں ناکامی کی خبر نہ سنوں اگر تم ناکام ہو گئے تو اپنے تمام ساتھیوں سمیت موت موت کو گلے لگا لینا کیونکہ اس صورت میں اگر تم بخارا بھی واپس آئے تو تمہاری منتظر ہوگی دروان خدا نے کہا آپ ناکامی کی خبر نہیں سنیں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے ارد نے جذباتی انداز میں کہا وہ خوش تھا کہ دروان خدا یعنی بخارا کے بادشاہ نے اسے کوئی کام کہا ہے اگرچہ وہ دوان خدا سے پہلے بھی دو تین بار مل چکا تھا لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس نے ارد کو براہ راست کوئی کام سونپا تھا اسی بات پر وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا اگرچہ اسے معلوم تھا کہ کتبہ کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن وہ اسے ناممکن بھی نہیں سمجھ رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ زیادہ ہی پر اعتماد نظر آ رہا تھا اس کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کو دروان خزانے بھی بھانپ لیا اسی لیے اس نے اردو کو ٹوکتے ہوئے کہا اردو تم مند ضرور ہوں گے لیکن ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے مجھے تمہارے چہرے پر ضرورت سے زیادہ ہی اعتماد نظر آ رہا ہے اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کو ختم کرو جو حکم علی جا اردو نے کہا تو دروان خدا نے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا یہ اشارہ پارتے ہی اردو وہاں سے چلا گیا اب اس کا ذہن کوئی ایسا منصوبہ سوچنے میں مصروف تھا جس سے خطرہ کم سے کم لیکن کامیابی کے امکان زیادہ سے زیادہ ہوں قطبہ بن مسلم نے بیکن کو ستاسی ہجری میں فتح کیا تھا لیکن اب اٹھاسی ہجری شروع ہو چکا تھا اور موسم سرما یعنی سردی کا موسم اپنے عروج پر تھا اٹھاسی ہجری چند واقعات کے لحاظ سے بہت اہم سال ہے اگرچہ ان واقعات کا تعلق ہماری داستان کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن جب ہماری داستان ہجری میں داخل ہو چکی ہے تو ان واقعات کا ذکر کرنا بے محل نہیں ہوگا ان واقعات میں ایک تو قلعہ توانیہ کی تسخیر ہے دوسرا واقعہ مسجد نبوی کی تعمیر نو ہے ربیع الاول اٹھاسی ہجری شروع ہو چکا تھا اس وقت مدینے کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے جنہیں عمر ثانی بھی کہا گیا ہے بعد میں انہیں خلافت کی ذمہ داری بھی سونپی گئی لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے بہرحال ذکر چل رہا تھا ربیع الاول ہجری کا ایک دن مدینے میں ایک قاصد داخل ہوا اس کا حلیہ قدر بگڑا ہوا تھا اور اس نے اپنا امامہ بھی بے تکا سا باندھا ہوا تھا لوگوں کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ قاصد خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے کوئی پیغام لایا ہے لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ پیغام کیا ہے اس لیے لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی قاسد لوگوں کو چہمگوئیوں میں مصروف چھوڑ کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور ولید کا پیغام انہیں دیا اس پیغام میں لکھا تھا کہ خلیفہ کی خواہش ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع کی جائے تاکہ نمازیوں کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے اس مقصد کے لیے یہ حکم بھیجا گیا تھا کہ ازواج متحرات کے حجرے بھی گرا کر مسجد میں شامل کر دیے جائے اس کے علاوہ حکم میں یہ بھی تحریر تھا کہ اگر ممکن ہو تو مسجد کے سامنے کا حصہ بھی کچھ اور بڑھا دیا جائے اور آس پاس کے مکانات خرید کر مسجد میں شامل کر دیے جائیں خلیفہ کے مطابق اگر ایسا کر دیا جاتا تو مسجد کا طول یعنی لمبائی دو سو گز اور اسی طرح عرض بھی دو سو گز ہو جانا تھا مسجد کے سامنے جو گھر تھے وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے ننیحال کے تھے اس لیے یہ گھر خریدنا مشکل نہیں تھا اسی لیے خلیفہ نے انہیں لکھا تھا مسجد کے سامنے کے گھر خرید کر مسجد میں شامل کر لیں اور آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ مسجد کے سامنے آپ کے ننالی رشتہ داروں کے مکانات ہیں وہ آپ سے تعاون کریں گے پیغام میں مزید لکھا ہوا تھا اگر ان میں کوئی شخص مکان دینے سے انکار کرے تو آپ شہر والوں سے ان مکانات کی صحیح قیمت کا اندازہ کر کے نقد قیمت ان مکانات کے مالکوں کے حوالے کر دیں اور پھر مکانات کو منہدم کروا دیجئے اس کے لیے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مثالیں بھی موجود ہیں انہوں نے پہلے بھی ایسا کیا ہے حضرت عمر اور حضرت عثمان نے اپنے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں توسیع کروائی تھی اور انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ مسجد کے پاس کے مکانات خرید کر مسجد میں شامل کر دیے تھے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ کا پیغام ملا تو انہوں نے ان مکانات کے مالکوں کو بلوا بھیجا جس وقت خلیفہ کا قاصد عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اس وقت ان مکانات کے مالک بھی ان کے پاس ہی موجود تھے چنانچہ جب انہیں خلیفہ کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا تو وہ لوگ رقم کے عوض اپنے مکانات مسجد کے لیے دینے کے لیے تیار ہو گئے جو انہیں ادا کر دی گئی جس وقت ولید نے یہ پیغام بھیجا تھا اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے فن تعمیر کے ماہرین بھی مدینے بھیج دیے ابھی یہ ماہرین مدینہ نہیں پہنچے تھے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ابھی صرف مدینے کے ہی کاریگر تعمیر کے کام میں حصہ لے رہے تھے سب سے پہلے ازواج متحرات کے حجروں کو منہدم کیا گیا مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو ولید بن عبد الملک کے بھیجے ہوئے کاریگر بھی مدینہ پہنچ گئے روایت ہے کہ مسجد کے انہدام اور تعمیر کی نگرانی کا کام عمر بن عبدالعزیز نے صالح بن کے ذمہ لگایا نیز یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسجد نبوی کے انہدام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خود بھی شریک ہوئے مدینے کے اور بھی سرکردہ لوگ ان کے ساتھ شامل تھے تاریخوں میں جن لوگوں کے نام آتے ہیں وہ یہ ہیں قاسم سالم ابو بکر بن عبد الرحمن بن عبید اللہ بن بن حارثہ خارجہ بن بن بن زائد اور عمر عمر یہ لوگ حضرت کو مسجد کی نئی عمارت کے نشان بتاتے جاتے اور وہ نقشے پر ان کے مطابق نشان لگاتے جاتے تھے جب مسجد کی بنیادیں رکھی گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان اشخاص نے بھی بنیادیں قائم کرنے میں حصہ لیا خلیفہ ولید بن عبد الملک کی خواہش تھی کہ مسجد وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہو چنانچہ اس نے روم کو خط لکھا خط میں اس نے روم کو کہا میں نے چونکہ مسجد نبوی کے انہدام اور پھر نئے سرے سے تعمیر کا حکم دیا ہے اس لیے آپ بھی اس کام میں میری امداد کیجیے یہ پیغام پڑھ کر کیسر روم نے ایک لاکھ مسقال سونا سو معمار یعنی کاریگر اور چالیس اونٹ جن پر منقش اور کندہ کیے ہوئے پتھر لدے ہوئے تھے ولید بن عبد الملک کے پاس بھجوا دیے اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ ان شہروں سے جو اس کے حکم سے نامعلوم وجہ کی بنا پر مسمار کر دیے گئے تھے خوبصورت اور مینا کاری کیے گئے پتھر تلاش کرا کے خلیفہ کے پاس بھیجے پھر خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ تمام سامان مدینہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس روانہ کر دیا جنہیں مسجد کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کیا گیا اور یوں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی اردو کو دروان خزانے بن مسلم کے قتل کا حکم دے دیا تھا اب وہ اس فکر میں کھویا ہوا تھا کہ قطبہ کو کس طرح قتل کیا جائے سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا لیکن اسے کوئی ترکیب نہیں سوج رہی تھی وہ اس وقت دروان خدا کے محل کے اس, اس کمرے میں موجود تھا جہاں اسے ٹھہرایا گیا تھا جب کافی دیر تک کوئی بات اس کے ذہن میں نہ آئی تو وہ بستر پر لیٹ گیا این اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی اسے دیکھ کر ارد بے اختیار اٹھ بیٹھا اسے ارد اچھی طرح جانتا تھا بلکہ اس سے کئی بار ملاقات بھی ہو چکی تھی یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ دروان خدا کے حرم کا نگینہ تھی گویا اس اس کے بغیر کا حرم ویران اور بے آباد نظر آتا تھا اس کا نام روزی تھا اگرچہ حرم کی لڑکیوں پر پابندی ہوتی تھی کہ وہ کسی باہر کے آدمی سے نہیں مل سکتی تھی لیکن موقع ملتے ہی یہ لڑکیاں اپنے چاہنے والوں کے پاس چلی جاتی تھی اگرچہ اردو کی عمر زیادہ ضرور تھی لیکن اس کے سراپے میں ایک کشش تھی جس نے روزی کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا اگرچہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے ہاں محبت کا معیار کچھ اور ہوتا ہے وہ دو جسم تھے اور جسمانی محبت کے قائل تھے اور اب اسی جسمانی محبت کی تسکین کا جذبہ روزی کو اردو کے پاس لایا تھا روزی نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اچھا ہوا روزی اردو نے دروازہ بند کرتے ہوئے روزی سے کہا تم آ گئی میں سخت بوریت کا شکار ہو رہا تھا آہستہ بولو روزی نے اردو کو گویا تلقین کرتے ہوئے کہا کیوں کوئی خاص بات ہے اردو نے سوال کیا نہیں خاص بات تو نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں روزی نے کہا تو اردو ہنس دیا ویسے تمہارا بھی جواب نہیں اردو نے روزی کے بالوں کو تولتے ہوئے کہا روزی اب اس کے پاس بیٹھ چکی تھی ویسے میں رات کو آتی لیکن تمہیں معلوم ہے کہ رات کو دروان خزا کی خواب گاہ کو آباد کرنا ہوتا ہے اس لیے اس وقت ہوں پھر کبھی وقت ملتا ملتا یا نہ روزی نے گویا بات پوری تفصیل سے سنائی تمہیں کسی نے نے آتے ہوئے تو نہیں دیکھا اردو سوال کیا نہیں کسی نے آتے نہیں دیکھا روزی نے اردو کے بازو میں جھولتے ہوئے کہا پھر ایک دم وہ سیدھی ہو کر بولی آج تم کچھ بوجھے بوجھے سے کچھ پریشان پریشان سے لگ رہے ہو روزی نے گویا ارد کے چہرے کی پریشانی پڑھ لی تھی جسے وہ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا ارد اگرچہ ایک قابل جاسوس تھا اور اس کی عمر اس کام میں گزر گئی تھی اس لحاظ سے وہ اداکاری کا ماہر بھی تھا لیکن روزی کے سامنے وہ چھوٹا سا بچہ بن جاتا تھا اور اپنے پیشے کے تمام اصول بھول کر تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ دیا کرتا تھا ہاں کچھ بات ہی ایسی ہے اردو نے روزی کا سوال سن کر جواب دیا کیا بات ہے مجھے نہیں بتاؤ گے روزی نے پوچھا تم سے کیا بات چھپانی اردو نے اسے بتاتے ہوئے کہا دروان خزاں نے مجھے حکم دیا ہے کہ قطبہ بن مسلم کو قتل کروا دوں میں نے اس کام کو آسان سمجھتے ہوئے خوشی سے کرنے کی حامی بھر لی لیکن جب میں نے اسے قتل کرنے کی تدابیر پر غور کیا تو مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا میں اسے سمجھ رہا تھا تو اب تم نے کیا سوچا ہے روزی نے اس کے ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے ہوئے سوال کیا سوچنا کیا ہے اردو نے جواباً کہا جب میں یہ کام کرنے کی حامی بھر ہی چکا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ کام کرنے کی کوشش ضرور کروں گا چاہے میں کامیاب ہوں یا ناکام رہوں تو تم نے کو قتل کرنے کے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے روزی نے پوچھا ابھی تک تو میں نے کوئی منصوبہ ترتیب نہیں دیا سوچ رہا ہوں دو تین آدمیوں کو ساتھ لے جاؤں وہاں جا کر پہلے اس کے معمولات کا جائزہ لوں پھر کوئی حکمت عملی طے کروں گا اردو نے پوری وضاحت کرتے ہوئے کہا سنا ہے کتبہ بہت قابل اور زبردست صلاحیتوں کا مالک شخص ہے روزی بولی ہاں یہ تو ہے اردو نے جواب دیا اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو وہ بیکن میں جب اس کی فوج محاصرے میں آ چکی تھی اپنی فوج کو بچا نہیں سکتا تھا اس نے نہ صرف اپنی فوج کو بچایا بلکہ بیکن کو ہی فتح کر لیا ماحول پر کچھ دیر خاموشی تاری رہی شاید وہ تصور میں بیکن فتح ہوتے دیکھ رہے تھے اسی وقت ارد نے اس خاموشی کو توڑا اس نے لہجے پر خمار تاری کرتے ہوئے کہا چھوڑو ان باتوں کو اور روزی نے اس کے لہجے میں شامل خمار کو بھانپ لیا پھر ان دونوں پر خمار چھاتا گیا اور وہ اس خمار میں بہتے چلے گئے اور جب یہ خمار ٹوٹا تو وہ ایک گناہ کے مرتکب ہو چکے تھے لیکن ان کے معاشرے میں یہ کوئی عیب نہیں تھا وہ اس پر فخر کرتے تھے اور فخر کرنا چاہتے تھے وہ لوگ کھلے عام اسے اپنی تہذیب کا حصہ قرار دیتے تھے اور جب کوئی قوم کسی برائی کو اپنی اقدار کا حصہ سمجھ کر اس پر فخر کرتی ہے تو تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے بالکل اسی طرح جس طرح ہم آج لاکھ برائیوں کو اپنے اندر پال کر ان پر نازا ہیں کہ شاید یہ عزت کی نشانیاں ہیں لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ہر وہ برائی جو ہم میں پیدا ہوتی ہے نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری پوری قوم کو تباہی سے ایک قدم قریب کر دیتی ہے اور جب خدا نخواستہ یہ تباہی ہمارا مقدر کر دی جائے گی تو بچاؤ کا کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا روزی تو ایک گناہ اپنے ساتھ لے کر چلی گئی لیکن ارد پھر اسی سوچ میں کھو گیا کہ وہ اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہوگا جانے سے پہلے وہ روزی کو دوبارہ بلانا نہ بھولا تھا اور روزی بھی آنے کا وعدہ کر کے گئی تھی ارد کے کچھ دن کچھ دن تو اسی طرح گزر گئے روزی تو اس سے ملنے نہ آئی لیکن دروان خزا کی طرف سے اس کے لیے ملاقات کا پیغام ضرور آ گیا یہ پیغام ملتے ہی وہ دروان خدا سے ملنے چلا گیا اس وقت وہ ایک شاندار کمرے میں ٹہل رہا تھا اس کے چلنے کے انداز سے فرعونیت غرور اور تکبر صاف جھلک رہا تھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے آپ کو بخارا کے بجائے پوری دنیا کا بادشاہ سمجھتا ہو اردو نے جھک کر شاہی آداب کے مطابق سلام کیا وہ جانتا تھا کہ شاہی آداب کا خیال نہ رکھنا صرف اور صرف موت کی طرف پہلا اور آخری قدم ہوتا تھا سلام کو سلام کر کے وہ سیدھا کھڑا ہوا تو دروان خزا نے کہا کہو پھر تم مرگ کب روانہ ہو رہے ہو جب آنی مقام کا حکم ہوگا اردو نے دروان خزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میری یہ خواہش ہے کہ تم دو ہفتے یہاں ٹھہرو پھر مرو چلے جاؤ اس نے گویا اردو کو حکم دیا تھا اور اردو کی کیا مجال کہ وہ بادشاہ وقت کے سامنے کچھ بولتا اس لیے اس نے صرف سر ہلا دیا اس کی اگر کچھ عزت اور روب تھا تو بیکن میں اور بیکن کے گورنر کے سامنے تھا لیکن اس وقت وہ نہ بیکن میں تھا نہ بیکن کے گورنر کے سامنے تھا بلکہ وہ بخارا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا جو اسے صرف اس حد تک جانتا تھا کہ وہ بیکن میں محکمہ جاسوسی کا ایک اعلیٰ افسر تھا تم نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کسے منتخب کیا ہے درمان خزا نے سوال کیا عالی معاب بخارا میں میرے جاننے والے لوگ بہت کم ہیں اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی مرضی سے چند بہادروں کو میرے ساتھ روانہ کر دیں اس نے جواب دیا اچھا اب تم جاؤ تمہیں کل اطلاع مل جائے گی کہ تمہارے ساتھ کون کون جائے گا دروان خدا نے اسے جانے کا حکم دیا تو وہ واپسی کے لیے مڑا لیکن دروان خدا کی آواز نے اسے ایک بار پھر روک لیا وہ کہہ رہا تھا لیکن یہ بہتر ہوتا کہ اگر تم اپنی پسند مجھے بتا دیتے کیونکہ تم بیکند میں محکمہ جاسوسی کے ایک قابل افسر رہ چکے ہو اور بہرحال اس معاملے میں میں تمہاری معلومات مجھ سے سے زیادہ ہیں جناب آپ کو کل اپنی پسند آگاہ کر دوں گا اردو نے جواب دیا تو دروان خزان نے سر ہلا دیا اور ساتھ ہی اسے جانے کا اشارہ کر دیا یہ اشارہ پاتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا وہاں سے نکل کر وہ کچھ دیر شہر میں گھومتا پھرتا رہا پھر اسے کوئی خیال آیا اور وہ ایک طرف چل دیا چند گلیاں اور موڑ مڑنے کے بعد اس نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی کچھ دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھولا دروازہ کھولنے والا اردو کی ہی عمر کا شخص تھا جس کے بالوں میں چاندی جھلک رہی تھی اس نے دروازے میں اردو کو کھڑا دیکھا تو خوشی سے اس کے ساتھ لپٹ گیا یہ بخارا میں موجود اردو کے چند دوستوں میں سے ایک تھا جب جب سے ارد بخارا آیا تھا وہ اپنے کسی دوست سے نہیں ملا تھا یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ کسی دوست سے ملنے آیا تھا اس کا دوت سمجھا کہ شاید ارد ابھی ابھی بخارا پہنچا ہے شاید اسی لیے اس نے فوراً ہی سوال کیا ارد یار تم کب آئے شازر ارد نے اس کا نام لیتے ہوئے جواب دیا میں تین چار دن سے آیا ہوا ہوں اچھا اندر چل کر بیٹھو تسلی سے باتیں کریں گے شازر نے ارد کے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا اور ارد اس کے ساتھ اندر چلا گیا شازر نے ارد کو مہمان خانے میں بٹھایا اور باہر نکل گیا کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سراہی اور دو, دو گلاس تھے اس نے یہ چیزیں ایک تشتری میں سجا رکھی تھی یہ چیزیں میز پر رکھتے ہوئے وہ اردو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تم چار دن پہلے کے آئے ہوئے ہو اور مجھ سے ملنے اب آئے ہو اس کے لہجے میں شکوا صاف جھلک رہا تھا یار کچھ مصروفیت ہی ایسی تھی اردو نے جواب دیا کچھ مجھے بھی بتاؤ تمہاری مصروفیت کیا تھی ویسے تم بہانے بڑے ماہرانہ انداز میں بنا لیتے ہو اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو اردو بھی بے اختیار ہنس دیا میں بہانے نہیں کر رہا اردو نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہے کہ بیکن کا شہر مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے اسی لیے مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا ارد یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں گورنر نے بغاوت بھی کی تھی جسے مسلمانوں نے ایک مہینے میں ہی کچل کر رکھ دیا نے گویا اپنی معلومات اردو کے سامنے رکھ دی تم ٹھیک کہتے ہو اردو نے اس کی معلومات کو پسند کرتے ہوئے کہا دراصل ان کا امیر بن مسلم ایک زبردست آدمی ہے مسلمان جو فتوحات حاصل کر رہے ہیں اسی کے دم سے ہے پہلے انہوں نے بلخ میں ہونے والی بغاوت کچل دی پھر کفتان اور آس پاس کے علاقے حاصل کر لیے اور اب بیکن بھی فتح کر لیا ہے ارد کہہ رہا تھا اگر ایک یہ شخص نہ رہے تو مسلمان کافی عرصے کے لیے معذور ہو جائیں گے اور ان میں آگے بڑھنے کی ہمت بہت عرصے تک ختم ہو جائے گی اس لیے اس شخص کا خاتمہ ضروری ہے دروان خزا نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے کسی طرح قتل کروا دیا جائے اور اس نے یہ کام میرے سپرد کیا ہے یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا تو اب تم نے کیا سوچا ہے شازر نے اردو کو شراب پیش کرتے ہوئے کہا سوچنا کیا ہے یہ کام تو مجھے کرنا ہی ہوگا اردو نے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا لیکن میں یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا دروان یہی چاہتا ہے کہ میں چند آدمی ساتھ لے کر جاؤں لیکن اس کی خواہش ہے کہ وہ آدمی میری مرضی کے ہوں تاکہ میں ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکوں تو تم نے کس کس کا انتخاب کیا ہے اردو کے خاموش ہوتے ہی شاذر بولا میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو اردو نے شاذر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو تم سوچ سکتے ہو کہ ہمارے حصے میں کیا کچھ آئے گا دروان خزا ہمیں دولت سے تو نوازے گا ہی اس کے علاوہ کوئی اچھا اور بڑا عہدہ بھی ہمارا منتظر ہوگا ارد نے گویا اسے سبز باغ دکھانے شروع کر دیے مجھے اگرچہ ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے شاسر نے فوراً ہی کوئی فیصلہ کر لیا تھا لیکن میں تمہارے ساتھ چلوں گا اس کا یہ فیصلہ ارد کے لیے غیر متوقع تھا وہ خوشی سے اچھل پڑا اس کا خیال تھا کہ شاذر اسے چند آدمی تو دے دے گا لیکن خود جانے کا خیال تک دل میں نہیں لائے گا وہ مشکور نگاہوں سے شاذر کی طرف دیکھنے لگا یہ تم ایسے کیوں مجھے دیکھ رہے ہو شاذر نے اس کی آنکھوں کا پیغام پڑھتے ہوئے کہا تم میرے دوست ہو اگر میں تمہارے کام نہیں آؤں گا تو اور کون تمہارے کام آئے گا شاذر نے قدرے بنتے ہوئے کہا حالانکہ اس کے, اس کے فیصلے کے پیچھے اس لالچ کا بہت دخل تھا جو ارد نے اسے دیا تھا تم نے تو میری ایک بہت بڑی مشکل حل کر دی ہے اردو نے پھر مشکور لہجے میں کہا اچھا اچھا بس شازر کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی اب یہ بتاؤ تمہیں اور کتنے لوگ چاہیے میرے خیال میں ہم دو ہی کافی ہیں اردو نے کچھ سوچ کر جواب دیا کیا ہم دونوں بوڑھے اسے قتل کر سکیں گے شادر نے منہ بنایا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ابھی اتنے بوڑھے بھی نہیں ہوئے صرف چند بال ہی سفید ہوئے ہیں اور دوسرے ہم نے اسے عقل استعمال کر کے قتل کرنا ہے ارد نے اسے جواب دیا تو اس نے ایسے سر ہلا دیا جیسے اردو کی بات اس کے دل کو اچھی لگی ہو اچھا اب میں چلتا ہوں اردو نے اٹھتے ہوئے کہا تو شاذر بھی اٹھ کھڑا ہوا اچھا یہ بتاؤ جانا کب ہے شاذر نے سوال کیا تم تیاری شروع کر دو ہم تین چار دن تک روانہ ہو جائیں گے اگرچہ دروان خدا نے دو ہفتے رکنے کے لیے کہا ہے لیکن میں اسے اجازت لے لوں گا ارد نے اسے ہاتھ ملایا اور پھر وہ باہر نکل آیا ارد کے جاتے ہی شاہزر نے اپنی ضرورت کا سامان باندھنا شروع کر دیا اس کی آنکھوں کے سامنے دولت کے انبار رقص کر رہے تھے اور وہ تصور میں اپنے آپ کو شہر کا امیر ترین آدمی دیکھ رہا تھا شاہزر کے پاس سے ہو کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا ابھی اسے آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ روزی آ گئی روزی کی آمد خلاف توقع تھی کیونکہ وہ تین چار دن ٹھہر کر آنے کا کہہ گئی تھی لیکن تین چار دن گزرنے کے باوجود وہ نہیں آئی تھی تو ارد کو اس کے آنے کی امید ختم ہو گئی تھی اس نے پہلے کی طرح اندر آتے ہی دروازہ اندر سے بند کر دیا اور بغیر کسی جھجک کے ارد کے ساتھ جا بیٹھی اسے جھجک کی ضرورت بھی کیا تھی اس کے اور ارد کے درمیان کیا چیز ڈھکی چکی تھی وہ جب آتی تھی تو اردو پر خمار تاری کر دیتی تھی اور اب بھی یہ خمار اردو پر تاری ہو گیا تھا ارد روزی نے مخمور آواز میں کہا کیا ہے نے اسی لہجے میں اس سے سوال کیا اردو تم چند دن کے بعد چلے جاؤ گے نا روزی نے سوال کیا اس کے لہجے میں جیسے حضرت تھی ہاں چلا جاؤں گا لیکن جلد ہی واپس آؤں گا اردو نے جواب دیا لیکن تمہارے بغیر تمہاری روزی کیا کرے گی روزی نے کہا تو اردو نے چوک کر اس کی طرف دیکھا کیا مطلب ہے تمہارا اردو نے سوال کیا میں یہ کہنا چاہتی ہوں روزی کہنے لگی کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو یہ یہ کیسے ممکن ہے ارد نے پریشان سے لہجے میں کہا اول تو دروان اس کی اجازت اجازت نہیں دے گا گا اور اگر میں اس سے مانگوں تو جانتی ہو کہ میری کم از کم سزا کیا ہوگی میری کم سے کم سزا موت ہوگی لیکن ہمیں اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے میں جس طرح چپکے سے تم سے ملنے آتی ہوں اسی طرح چپکے سے جس جگہ کہو گے پہنچ جاؤں گی تم مجھ سے اس لیے مل لیتی ہو کہ میں محل میں ٹھہرا ہوا ہوں تم نہیں جانتی تم نہیں جانتی شاید کہ تمہارا محل سے نکلنا تمہیں موت کے منہ میں دھکیل دے گا اور اس وقت دروان خزا یہ نہیں دیکھے گا کہ تم اس کی کتنی چہیتی ہو تو پھر تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے روزی نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا نہیں تم میرے ساتھ جاؤ گی اس بار اردو کے لہجے میں اعتماد تھا لیکن تم خود مہر سے باہر نہیں نکلو گی بلکہ میں اور میرے ساتھی تمہیں اغوا کریں گے یہ تو بہت مشکل اور خطرناک کام ہے روزی نے کانپ کر کہا نہیں اس کام میں خطرہ کم ہے اردو کہنے لگا تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ جس رات میں کہوں اس رات دروان خزا کی خوابگاہ میں جانے کے بجائے بیماری کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں رکی رہنا پھر میں اور میرے ساتھی تمہیں وہاں سے اغوا کر لیں گے اور ہم مرو روانہ ہو جائیں گے لیکن تم یہ کام کرو گے کس دن روزی نے خوش ہوتے ہوئے سوال کیا جس دن ہم مرگ روانہ ہوں گے اس سے اگلے دن تم بیماری کا بہانہ کرو گی اور اسی رات تمہیں اغوا کر لیا جائے گا ارد نے جواب دیا تو روزی ہنسنے لگی وہ اب مطمئن تھی اور کچھ دیر کے بعد وہ ارد کے پاس سے چلی گئی کچھ دنوں کے بعد ارد اور شازر مرغ کی طرف جا رہے تھے اردو نے دروان خزا سے مرو جانے کی اجازت لے لی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ اس کے ساتھ صرف ایک آدمی جائے گا اب انہیں مرو روانہ ہوئے دوسرا دن تھا رات کا دوسرا پہر تھا ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی دروان خدا کا محل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا البتہ راہداریوں میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی محل میں اگر کوئی جاگ رہا تھا تو وہ محل کے محافظ تھے ہر چیز پرسکون تھی اسی وقت ایک راہداری میں دو سائے نمودار ہوئے یہ جو بھی تھے محل کی چھت کی طرف سے آئے تھے انہوں نے کچھ دیر راہداری میں ٹھہر کر آہستہ آہستہ ایک طرف جانا شروع کیا ایک نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی شازر میرے پیچھے پیچھے رہنا اور شازر نے سر کے اشارے سے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی ہدایت پر عمل کرے گا یہ ارد اور شازر تھے جو روزی کو محل سے اغوا کرنے آئے تھے ارد چونکہ محل کے کونے کونے سے واقف تھا اس اس لیے وہ راستے پر چل دیا جو دروان کے حرم کی طرف جاتا تھا اگرچہ اس کی رفتار اب بڑھ چکی تھی لیکن اس نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا اس کے پیچھے پیچھے تھا ایک موڑ مڑتے ہی وہ کھٹکا اور تیزی سے واپس مڑ گیا موڑ مڑ کر جو راہداری آتی تھی اس میں ایک محافظ پہرا دے رہا تھا یہ ارد کی خوش قسمتی تھی کہ جب وہ موڑ مڑا اس وقت پہرے دار کا منہ دوسری طرف تھا دونوں دیوار سے لگے دار کی واپسی کا انتظار کرنے لگے اد کو امید تھی کہ واپسی پر پہرے دار راہداری اور پھر کے کے اندازے مطابق ہوا جو ہی وہ پہرے دار راہداری کے موڑ پر پہنچا ارد نے پیچھے سے اسے پکڑ لیا اور پھر ایک زوردار ہاتھ اس کی گردن پر مارا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا ارد جانتا تھا کہ اب یہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا اسے بے ہوش کرنے کے بعد ارد نے شازر کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف لے چلا اب وہ پہلے سے زیادہ محتاط تھا آگے ایک اور موڑ آیا سامنے سے راستہ بند تھا لیکن اس نے لیکن وہاں سے دائیں بائیں راستہ جاتا تھا اس موڑ پر رک کر ارد نے دائیں بائیں دیکھا بائیں طرف تو راستہ صاف تھا لیکن دائیں طرف جانے والی راہداری سے کچھ آگے جا کر ایک اور راستہ نکلتا تھا جو اس راہداری کے متوازی تھا جس میں اس وقت وہ دونوں کھڑے تھے اس راہداری میں ایک پہرے دار پہرا دے رہا تھا وہ پہرے دار ارد کو اس طرح نظر آ گیا کہ اس وقت وہ راہداری کے کونے سے واپس مڑ رہا تھا جو ہی وہ واپس مڑا ارد اور شاذر تیزی سے لیکن دبے پاؤں آگے بڑھ گئے اور جب وہ اس موڑ سے گزرے تو پہرے دار کا منہ دوسری طرف تھا کچھ آگے جا کر ارد نے ایک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹایا کچھ دیر کے بعد دروازہ کھل گیا دروازہ کھولنے والی کوئی اور نہیں روزی تھی جو ہی دروازہ کھلا وہ دونوں اندر داخل ہو گئے اور دروازہ اندر سے بند کر دیا اردو نے روزی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کمرے سے ڈھونڈ کر ایک چوکا روزی کے سر پر ڈال دیا وہ تینوں وہاں سے نکلے اور پھر وہ محل سے بھی نکل گئے اب ان تینوں کا رخ مرو کی طرف تھا جب بے ہوش پہرے دار کو ہوش آیا تو رات کی, رات کی سیاہی دھل رہی تھی وہ بھاگا بھاگا پہرے دار کے پہرے داروں کے کماندار کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ محل میں کوئی گڑبڑ لگتی ہے اس کے بعد اس نے یہ بھی بیان کر دیا کہ وہ کیسے بے ہوش ہوا اسے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ اسے کس نے بے ہوش کیا بس اتنا معلوم تھا کہ وہ پہرہ دیتا ہوا راہ داری کے موڑ پر پہنچا جب کسی نے پیچھے سے اس کی اسے گردن سے پکڑ لیا اور پھر ایک زوردار مکہ اس کی گردن پر لگا اور اس کا ذہن تاریخ ہوتا چلا گیا یہ واقعہ سن کر پہرے داروں کے کماندار نے محافظ دستے کے سپاہیوں کو محل میں ادھر ادھر دوڑا دیا وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ محل میں کوئی بات خلاف معمول تو نہیں ہوئی سپاہیوں کو حکم دینے کے بعد وہ سیدھا بادشاہ دروان کی خوابگاہ کی طرف گیا اس کے خیال میں اس واقعے کی اطلاع دروان کو دینا ضروری تھا اس وقت دروان سو رہا تھا اسے اٹھایا گیا وہ اتنی جلدی اٹھائے جانے پر غصے میں آ گیا لیکن جب اسے صورتحال کا پتہ چلا تو اس کا غصہ ہوا ہو گیا اور غصے کی جگہ پریشانی نے لے لی وہ فوراً بستر سے نکل آیا اور کمرے میں ٹہلنے لگا علی جا کماندار کہہ رہا تھا میں نے محافظوں کو محل کی تلاشی کے لیے بھیج دیا ہے اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اطلاع مل جائے گی وہ ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ اطلاع آ گئی اطلاع یہ تھی کہ روزی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ کمرے اور محل میں کہیں نہیں تھی اس اطلاع نے تو دروان کو مزید پریشان کر دیا اس نے تمام شہر میں سپاہی دوڑا دیے شام تک جب اس کا سراغ نہ ملا تو دروان خزانے تلاش بند کروا دی اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ روزی اس شہر میں نہیں ہے اور وہ اس شہر میں تھی بھی نہیں وہ وہاں سے کئی میل دور ارد اور شادر کے ساتھ مرو کی طرف جا رہی تھی وہ ساری رات اور سارا دن چلتے رہے تھے اور اب بخارا سے کافی دور نکل آئے تھے جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ اب انہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا تو انہوں نے پڑاؤ کر لیا سارے دن اور ساری رات کے تھکے ہوئے تھے اس لیے کھانا کھا کر سو گئے انہیں اپنے ارد گرد کا بھی ہوش نہ رہا رات کے پچھلے پہر وہ اٹھے اور دوبارہ سفر شروع کر دیا اسی طرح سفر کرتے ہوئے ایک ڈیڑھ ہفتے میں وہ مرو پہنچ گئے مرو پہنچ کر اردو نے ایک سرائے میں کمرہ کرائے پر لیا اور تینوں وہی مقیم ہو گئے ان لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ قطبہ کے معمولات جاننے کے بعد اسے قتل کر دیا جائے اور مرو سے نکل جائیں وہ اپنا کام جلدی سے جلد کرنا چاہتے تھے لیکن چونکہ تینوں سفر کے تھکے ہوئے تھے اس لیے دو تین دن تو انہوں نے سفر کی تھکاوٹ اتارنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد وہ کوئی بھی کام کرنا چاہتے تھے بیکن کے گورنر کی بیٹی بھی مسلمان فوج کے ساتھ مرو آ گئی تھی مرو پہنچ کر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کی شادی ایک مسلمان مرد سے کرا دی گئی تھی اس کا اسلامی نام سلمہ رکھا گیا تھا سلمہ کا خاون اتبا کی فوج میں ایک کمانداری کے عہدے کا شخص تھا وہ بسرا سے کتبا کے ساتھ آیا تھا اس لیے وہ کتبا کے قریبی دوستوں میں سے تھا اس کا نام عبید اللہ تھا شادی سے پہلے عبید اللہ فوجی بیرکوں میں رہتا تھا لیکن شادی کے بعد اس نے ایک ایک مکان لے لیا تھا ان کے پڑوس میں بوڑھی عورت بھی رہتی تھی وہ بیچاری اس دنیا میں اکیلی تھی سلما گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر اس کی طرف چلی جاتی تھی اور کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی وہ عورت سلما کو اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی اسے معلوم تھا کہ سلما نو مسلمہ ہے اور اپنا گھر بار چھوڑ کر مرو آئی ہے اس لیے اس کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر طرح سے سلما کا خیال رکھے اس کے علاوہ وہ سلما کو قرآن بھی پڑھاتی تھی اور ساتھ ساتھ احادیث کی تعلیم بھی دیتی تھی عبید اللہ بھی اس عورت کا بیٹوں کی طرح خیال رکھتا تھا شادی سے پہلے تو وہ فوجی بیرک میں رہتا تھا لیکن شادی کے بعد اس نے الگ مکان لے لیا تھا اور جب سے وہ یہاں آیا تھا اس کا معمول تھا کہ ہفتے میں ایک دن اس سے ملنے ضرور جاتا تھا جب سلما اس کے گھر کا کام ختم کر چکی تو کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی وہ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی سلمہ بیٹی آج صبح سے تیرا شوہر نظر نہیں آیا اماں وہ آج کسی کام سے صبح جلدی ہی گھر سے چلے گئے تھے سلمہ نے اسے بتایا کہہ گئے تھے کہ رات تک آ جاؤں گا خیر پھر تو تو آج سارا دن میرے ساتھ ہی گزار اماں بولی ہاں کیوں نہیں ویسے بھی گھر میں ہوگا کون یہاں دل تو بہلا رہے گا سلمہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی باتیں کرتے ہوئے اس عورت کو کوئی کام یاد آیا اس نے سلمہ سے کہا بیٹی اب مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں رہی کہ بازار بازار جا سکوں تو ذرا سے کچھ سودا دے کیا لانا ہے سلما نے سوال کیا تو اس عورت نے کچھ بازار سے لانا تھا اس کی تفصیل سلما کو بتا دی اور سلما اس سے پیسے لے کر بازار چلی گئی اس نے تمام اشیاء جو اس عورت نے سلما کو بتلائی تھی خریدی اور واپس چل پڑی ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ ایک شخص کو سامنے خریداری کرتا دیکھ کر وہ چونک اٹھی اس شخص کو وہ کیسے بھول سکتی تھی یہ تو بیکند کے محکمہ جاسوسی کا ایک اعلیٰ افسر تھا سلما نے ذہن پر زور دے کر اس کا نام سوچنا چاہا پہلے تو اس کا نام سلما کے ذہن میں نہ آیا لیکن پھر جیسے اچانک ہی سب کچھ اس کی یادداشت میں آ گیا اس کا نام اردو تھا اردو کو دیکھ کر سلما کا ماتھا ٹھنکا اس کے خیال میں ارد اگر مرو آیا تھا تو اس کا ضرور کوئی خاص مقصد تھا یہ سوچ کر وہ ارد کی نظروں میں آئے بغیر واپس لوٹ آئی رات کو جب عبید اللہ گھر آیا تو اس نے ساری بات اسے بتا دی یہ سنتے ہی وہ زرار بن حسین کے پاس آیا اور ساری صورتحال سے اسے آگاہ کیا زرار بن حسین نے سب سے پہلے شہر کی سرائی کی تلاشی لینے کا کام کیا اس نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا اس نے سب سے پہلے سلما سے ارد کا ہولیا معلوم کیا اور سرائے کی طرف چل پڑا سرائے کا مالک اس کا دوست تھا اس اس نے اسے ایک طرف لے جا کر سے کا بتا کر پوچھا کہ کیا اس ہولیا کا آدمی اس سرائے میں تو نہیں ٹھہرا سرائے کے مالک نے کچھ سوچ کر جواب دیا ابن حسین بالکل اس ہولیا کا ایک آدمی واقعی میری سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے کیا وہ اکیلا ہے زرار بن حسین نے اس سے پھر سوال کیا نہیں میرے علم کے مطابق اس کے ساتھ ایک عورت اور ایک مرد بھی ہے سرائے کے مالک نے اسے جواب جواب دیا اس کا سن کر بن حسین نے سر ہلا دیا اور وہاں سے چلا آیا اس نے چلتے چلتے سرائے کے مالک سے کہہ دیا کہ وہ اس ملاقات کا ذکر کسی سے نہ کرے واپس آ کر زرار بن حسین نے ساری صورتحال سے عبید اللہ کو آگاہ کیا جو پہلے ہی اس کے انتظار میں بیٹھا تھا کیا معلوم سلما کا شک بے بنیاد ہو زرار بن حسین نے عبید اللہ سے کہا حسین کے بیٹے عبید اللہ بولا اگر اس کا شک غلط بھی ہے تب بھی ہمیں احتیاطاً ان لوگوں کو پرکھ لینا چاہیے کہیں وہ بے خبری میں ہمیں نقصان نہ پہنچا جائے اگر وہ شخص واقعی بیکن کے محکمہ جاسوسی کا اعلیٰ افسر ہے تو اس کی مرب میں موجودگی کسی خاص مقصد کے بغیر نہیں ہے میرے بھائی بات تو تیری دل کو لگتی ہے زرار بن حسین نے گویا اس کی بات کا اثر قبول کر لیا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ ان, کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے یہ کوئی ایسی مشکل بات بھی نہیں ہے عبید اللہ نے جواب دیا پہلے تو تو ان کی نگرانی کا بندوبست کر نگرانی کسی ہوشیار آدمی سے کروانا عبید اللہ نے اسے تمبی کی اور اس نے آگے کہا دوسرا کام خطرناک ضرور ہے لیکن ہمیں یہ خطرہ مول لینا ہوگا اس کے خاموش ہوتے ہی ذرا بن حسین بولا اب کہہ بھی دے کہ وہ کون سا خطرہ ہے جو ہمیں مول لینا پڑے گا ہمیں یا ہم میں سے کسی ایک کو کسی نہ کسی طرح اس کمرے میں داخل ہونا ہوگا جس میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں لیکن اس طرح کہ انہیں خبر تک نہ ہو اس طریقے سے ہم چھپ کر ان کی گفتگو سن سکتے ہیں اور اگر وہ کسی خاص مقصد سے مرو آئے ہیں تو یقیناً باتوں باتوں میں وہ اس کا حوالہ ضرور دیں گے بات تو تیری صحیح ہے ذرا بن حسین نے اسے کہا اب رہا یہ مسئلہ کہ ان کے کمرے میں داخل کس طرح ہوا جائے تو اس کا حل تیرے پاس ہے عبید اللہ نے زرار بن حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا میرے پاس زرار بن حسین حیران ہو کر بولا ہاں تیرے پاس ابن حسین عبید اللہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو نے ابھی بتایا تھا کہ سرائے کا مالک تیرا دوست ہے کیا وہ اس وقت جب وہ تینوں کہیں جائیں ہمارے آدمی کو اندر داخل نہیں کروا سکتا ہاں یہ کام تو ہو سکتا ہے زرار بن حسین نے تعریفی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کام کے لیے کس آدمی کو منتخب کریں منتخب کسے کرنا ہے عبید بولا میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں دیکھ لینا بھائی زرار بن حسین نے اسے آگاہ کرتے ہوئے کہا اس کام میں خطرہ بہت زیادہ ہے فکر نہ کر ابن حسین عبید اللہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا ہم پہلے ہر خطرے سے نپٹنے کا انتظام کریں گے اس کے بعد باقی کام کریں گے اس کی یہ بات سن کر زرار بن حسین نے سر ہلا دیا پہلے ایسا کر حسین کے بیٹے عبید اللہ نے زرار سے کہا اپنے کسی عقل والے آدمی کو ان کی نگرانی پر بھیج دے یہ سن کر زرار بن حسین عبید اللہ کو انتظار کرنے کا کہہ کر باہر چلا گیا اس نے اپنے ایک بہت ہی خاص اور عقل عقل مند آدمی کو ساتھ لیا اور دوبارہ سرائی کی طرف چل پڑا سرائے میں پہنچ کر اس نے دوبارہ سرائے کے مالک سے ملاقات کی اور اس کا تعارف اپنے آدمی سے کروایا اس نے سرائے کے مالک کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا وہ کہہ رہا تھا یہ میرا بہت ہی خاص آدمی ہے یہ ان تینوں کی نگرانی کرے گا اور تو اس نے سرائے کے مالک کی طرف دیکھ کر کہا جب وہ تینوں کہیں جائیں تو مجھے اطلاع دے گا اس وقت میرا ایک آدمی ان کے کمرے میں چھپانا تیرا کام ہوگا وہ آدمی تیری اطلاع پر مجھے مل جائے گا یہ ساری باتیں ذہن میں بٹھا لے یہ یاد رکھنا کوئی کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہو اس کی بات سن کر سرائے کے مالک نے ہاں میں سر ہلا دیا چند اور ہدایات دینے کے بعد ذرا بن حسین واپس آ گیا عبید اس کی ہدایت کے مطابق ابھی تک اس کا انتظار کر رہا تھا اس نے عبید اللہ کو عبید اللہ کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ ترتیب دیا جس کے مطابق انہوں نے ان تینوں کو پکڑنا تھا اگرچہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا لیکن وہ ثبوت حاصل کرنا چاہتے تھے جس کے لیے ذرا بن حسین اور عبید اللہ نے یہ منصوبہ ترتیب دیا تھا اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو وہ ان تینوں کے خلاف ثبوت بھی حاصل کر سکتے تھے لیکن عبید اللہ کو تو یقین تھا کہ وہ تینوں ٹھیک لوگ نہیں ہیں اس کی چھٹی حص بار بار اسے احساس دلا رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے اس کے برعکس ذرا بن حسین کو صرف ان تینوں پر شک تھا تاہم دونوں نے اپنی اس تمام کارروائی اور سلما کی اطلاع سے اتبا بن مسلم کو بے خبر رکھنے پر اتفاق کیا ان لوگوں کو زیادہ دن انتظار نہ کرنا پڑا جب سرائے کے مالک کی طرف سے اطلاع آ گئی کہ وہ تینوں اکٹھے کہیں گئے ہیں اس نے یہ اطلاع بھی بھجوائی کہ ان کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ جلد واپس آنے کے لیے نہیں گئے اس اطلاع کا ملنا تھا کہ زرار بن حسین نے عبید اللہ کو بلا بھیجا عبید اللہ آیا تو اس نے تمام صورتحال سے اسے آگاہ کیا اور اسے سرائے کے مالک کے پاس لے آیا جس نے عبید اللہ کو ان کے کمرے میں بڑی اچھی جگہ چھپا دیا یہ جگہ کمرے میں بنی الماری کا سب سے اوپر والا خانہ خانہ تھا تھا جس کے آگے لگے ہوئے تھے یہ کافی کھلا ہوا اور اس میں ایک آدمی آرام سے بیٹھ سکتا تھا اور اندر ہونے والی گفتگو آرام سے سن سکتا تھا عبید اللہ کو کمرے میں چھپانے کے بعد زرار بن حسین واپس آیا اور تین سپاہی اپنے ساتھ لیے اور واپس سرائے میں آ گیا اس نے خیال رکھا تھا کہ یہ سپاہی سادہ لباس میں ہوں سرائے میں پہنچ کر وہ ان تینوں کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے اگرچہ یہ مشکل کام تھا اور سب سے زیادہ مشکل عبید کو ہو رہی تھی جو کافی دیر سے الماری کے اس خانے میں بیٹھا ہوا تھا لیکن اگر وہ یہ مشکل نہ برداشت کرتے تو ان کا تمام منصوبہ ناکام ہو جاتا آخر دوپہر کے وقت وہ تینوں سرائے میں داخل ہوئے اور سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے وہ تینوں بہت خوش نظر آ رہے تھے کمرے میں داخل ہو کر اردو نے دروازہ اندر سے بند کر دیا روزی شاید بہت تھک گئی تھی اس لیے اس نے بستر پر دراز ہونے میں ہی آفیت جانی اوہو روزی تم تو ابھی سے سونے لگی اردو نے بستر پر دراز روزی کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے کہا بس تھکاوٹ ہی اتنی ہو گئی ہے روزی نے اس کے ساتھ لپٹتے ہوئے کہا لیکن سیر کا مزہ بہت آیا ہاں یہ بات تو ہے سادر نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد پہلی دفعہ بات کی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں سیر و سیاحت کرنے نہیں آئے ہمارے ذمے دربان خزاں نے جو کام لگایا ہے اس کو جلد از جلد پورا کرنا ہمارا فرض ہے اس کی یہ بات سن کر الماری کے اوپر والے خانے میں بیٹھے عبید اللہ کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ چوکنا ہو گیا اسے محسوس ہونے لگا جیسے سلما کا شک درست تھا اگر واقعی ایسی بات تھی تو اسے منصوبے کے اگلے حصے کو عملی جامع پہنانے کے لیے تیار رہنا تھا اور وہ تیار تھا کی بات سن کر اردو بولا میرے دوست کل صبح ہم اسی کام کے سلسلے میں مصروف ہو جائیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا شاجر نے موہ بنا کر کہا مجھے لگتا ہے تم یہاں آ کر اس لڑکی کے وجود میں گم ہو گئے ہو او ہو تو یہ بات ہے اردو نے مسکراتے ہوئے کہا میں بھی پریشان تھا کہ کل سے تم غصے میں کیوں دکھ رہے ہو میرے بھائی شادر نے کہا ہم یہاں عیاشی کرنے نہیں آئے اگر ہم اپنا کام مکمل کر لیں تو پھر ہمارے لیے ہر طرح سے آرام ہوگا ابھی ہمیں اتبا کو قتل کرنا ہے یہ بات سن کر عبید اللہ چونک اٹھا اسی لمحے کمرے میں کسی کے کودنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی تلوار نکلنے کی آواز سنائی دی یہ عبید اللہ تھا جو ارماری کے اوپر والے حصے سے کودا تھا اور زمین پر پاؤں رکھتے ہی اس نے تلوار نکال لی تھی شاذر اس جگہ سے قریب ہی تھا جہاں عبید کودا تھا اس نے تلوار نکالتے ہی شاذر کی گردن پر رکھ دی اس کے ساتھ ہی وہ بولا خبردار جو کوئی اپنی جگہ سے ہلا ایسی صورت میں میں تمہارے ساتھی کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکوں گا عبید اللہ کا اچانک کودنا سب کے لیے غیر یقینی تھا وہ ابھی سمجھ ہی نہ پائے تھے کہ شاذر اس کی تلوار کی زد پر تھا ان میں سے کسی نے کوئی حرکت نہ کی کچھ دیر تو سب اسے حیرت سے دیکھتے رہے پھر جیسے سب کو ہوش آ گیا اردو نے قدرے غصے سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ کیا حرکت ہے اور تم ہو کون وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا میرا نام عبید اللہ ہے اس نے قدرے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اتنا غصہ دکھانے کی تمہیں ضرورت نہیں تمہارا سارا راز فاش ہو چکا ہے رہا یہ سوال کہ میں کون ہوں تو سن لو میں کتیبہ کا ایک ادنا سا جانسار ہوں اس قطبہ بن مسلم کا جسے تم قتل کرنے آئے ہو اس کی یہ بات سن کر شادر کا رنگ فق ہو گیا اور وہ اپنے ہوٹ کا کونا چبانے لگا جبکہ ارد نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی میرے دوست اس کے ساتھ ہی اس نے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا کمرے کا دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ زرار بن حسین اور اس کے تین سپاہی کمرے میں داخل ہو گئے اور ان تینوں کو گرفتار کر لیا دراصل عبید اللہ اور ذرا بن حسین نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ عبید اللہ کمرے میں چھپ کر ان لوگوں کی باتیں سنے گا اور ذرال بن حسین کمرے کے باہر تین آدمیوں کے ساتھ موجود ہوگا اس طرح دو فائدے اٹھائے جا سکتے تھے ایک یہ کہ اگر عبید اللہ کسی مشکل میں گر جائے تو جس طرح بھی ہو وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرے تاکہ اس کی مدد کے لیے اندر داخل ہوا جا سکے اور اگر عبید اللہ انہیں بے بس کر دے اور ان کا قصور ثابت ہو جائے تو پھر بھی وہ دروازہ کھول دے تاکہ انہیں گرفتار کیا جا سکے دوسری صورت میں اگر وہ کسی خطرناک ارادے سے نہیں آئے تو پھر یہ کیا گیا تھا کہ ان کے سونے کا انتظار کرے گا اور جب وہ سو جائیں گے تو خاموشی سے باہر نکل آئے گا اب چونکہ ان کا ارادہ خطرناک تھا اس لیے انہیں گرفتار کر لیا گیا عبید اللہ نے تمام صورتحال سے زرار بن حسین کو آگاہ کیا وہ کہہ رہا تھا اور ابن حسین ان لوگوں کا ارادہ کتبہ کو قتل کرنے کا تھا یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کی نیت کا ہمیں پتہ چل گیا وگر نہ یہ خبری میں ہمیں بہت نقصان پہنچا جاتے تو سچ کہتا ہے عبید زرار بن حسین نے کہا اگر یہ کتبہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ملت اسلامیہ کا بہت نقصان ہونا تھا اللہ اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے یہ کہتے ہوئے زرار بن حسین کا لہجہ جذباتی ہو گیا تھا اس کے بعد زرار بن حسین ان تینوں کو ساتھ لے گیا اور پھر انہیں قتل کروا دیا اس کے بعد اس نے قطبہ کو اطلاع دی کہ وہ کیا کر کے آیا ہے اللہ تجھے خوش رکھے ابن حسین لگا لیکن کیا اس واقعے سے یہ یقین پختہ نہیں ہوتا کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو فکر نہ کر اس نے زرار کے چہرے پر لکھی پریشانی کو پڑھ لیا تھا اگر اللہ کو مجھ سے کوئی بڑا کام لینا ہے تو وہ مجھے مقصد کی تکمیل تک نہیں مرنے دے گا تو بے فکر رہ اور جا کر آرام کر قطبہ بن مسلم نے صحیح کہا تھا واقعی موت اور زندگی تو اس, اس اسی باری تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ کب چاہے گا کہ اس شخص کو جس سے اسے ایک عظیم مقصد سر کروانا ہو کہ ایک ایسے شخص سے قتل کروا دے جس کا ایک ہاتھ عورت کی پیٹھ پر اور دوسرا شراب کی سراہی پر ہو اور قطبہ سے تو اس نے ایک عظیم مقصد کی تکمیل کروانی تھی اسے تو اس نے شمال کے علاقوں میں اسلام کی شمع روشن کرنے کے لیے چنا تھا ایک دن قطبہ بن مسلم کسی کام میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ بسرا سے کوئی اسے ملنے آیا ہے اطلاع لانے والا کوئی اور نہیں اس کا اپنا بھائی عبید اللہ بن مسلم تھا اس کے چہرے پر ایک دلفریب مسکراہٹ دوڑ رہی تھی لیکن کتبہ اس کو محسوس نہ کر سکا شاید اس کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا وہ یہ سمجھا کہ بسرا سے حجاج بن یوسف کا قاصد آیا ہوگا وہ اسی خیال میں باہر چلا آیا باہر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ مہمان کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا ہے وہ مہمان خانے میں داخل ہوا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اسے خوشی کا ایک خوشگوار احساس ہوا کیونکہ آنے والا مہمان کوئی اور نہیں بلکہ قطبہ کا باپ مسلم تھا بعد مورخ اس کا نام مسلم باہلی بھی لکھتے ہیں وہ خوشی کی وجہ سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا جبکہ اس کا باپ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا تب اسے خیال آیا کہ اس نے اپنے باپ کا استقبال ہی نہیں کیا اس وقت اس کے خیالات میں جوش پیدا ہو گیا اور اب وہ گرم جوشی کے ساتھ اپنے باپ کو مل رہا تھا اور ابو حفظ اس اس کے باپ نے اسے کی کنیت سے بلایا تیرا کیا حال ہے یہاں اللہ کا کرم ہے آپ اپنی سنائیں ابو حفظ یعنی کتبہ بن مسلم نے پوچھا مورخین میں سے صرف ابن کثیر نے ہی کتبہ بن مسلم کی کنیت کا ذکر کیا ہے اس کا باپ اسے اکثر اسی کنیت سے پکارتا تھا مجھ پر بھی اللہ کا کرم ہے مسلم نے جواب دیا تو قطبہ اس طرح مسکرا دیا جیسے اس نے ایک بے معنی سا سوال کیا ہو کیونکہ اس اس کا باپ کی نظروں کے سامنے اچھا بھلا تھا وہ دونوں ابھی تک ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے اور تب کہیں جا کر قطبہ کو خیال آیا کہ اس کا باپ ابھی تک کھڑا ہے اس نے اپنے باپ کو بٹھایا اور ساتھ ہی خادم کو کھانا لگانے کا کہا کیونکہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا عبید اللہ بن مسلم زرار بن حسین اور قطبہ بن مسلم کے وہ تمام بھائی جو اس وقت مرو میں مرو میں تھے مہمان خانے میں موجود تھے مورخین نے قطبہ بن مسلم کے بھائیوں کی تعداد گیارہ اور بعض مورخوں نے بارہ بیان کی ہے ان میں سے اکثر بھائی مرو میں ہی مقیم تھے لیکن عبید اللہ بن مسلم تو قطبہ کا گویا دہنا ہاتھ تھا اسی لیے تاریخ میں اس کا ذکر زیادہ ملتا ہے ان کے علاوہ کچھ اعلی عہدیدار اور فوج کے اعلی افسر بھی وہاں اکٹھے ہو چکے تھے حجاج کا کیا حال ہے زرا بن حسین نے اپنے باپ مسلم سے سوال کیا حجاج پر تو گویا اللہ کا کرم سب سے زیادہ ہے مسلم نے جواب دیا تو سب مسکرا دیے کیونکہ اس کے جواب دینے کا انداز ہی بہت دلچسپ تھا آپ نے اپنے آنے کا مقصد نہیں بیان کیا ابھی تک قطبہ بن مسلم نے پوچھا کیونکہ اس کے خیال میں اس کا باپ حجاج بن یوسف کی طرف سے کوئی بہت ہی اہم پیغام لے کر آیا تھا بس وہاں ایک ہی ماحول میں رہ رہ کر دل اکتا گیا تھا پھر تم سب لوگوں سے ملے ایک مدت ہو گئی تھی اس لیے دل نے کچھ زیادہ ہی بیتاب کر دیا سو میں چلا آیا مسلم نے ایک ساتھ ہی یہ باتیں کہہ دی لیکن آپ نے اپنے آنے کی اطلاع تو دے دی ہوتی عبید, عبید اللہ بن مسلم نے کہا تو اس کا باپ مسکرا دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا کیا اس طرح تو حیران نہیں رہ گیا اور اس کی یہ بات سن کر سب مسکرانے لگے کچھ دیر وہ اسی طرح باتیں کرتے رہے اور پھر ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا لگ گیا ہے تو وہ سب اس کمرے میں چلے گئے جہاں کھانا چنا گیا تھا کھانا واقعی لذیذ تھا اور سب نے پیٹ بھر کر کھایا کھانے کے بعد مسلم تو آرام کرنے لگا جبکہ باقی لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اپنے باپ کی اس طرح اچانک آمد جہاں قطبہ بن مسلم کو حیران کر رہی تھی وہاں وہ خوش بھی تھا اور اتنا خوش کہ کام کرنے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا اس لیے وہ بھی آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا ویسے بھی وہ کئی مہینوں سے مسلسل مصروف تھا کبھی حملے کی منصوبہ بندی میں تو کبھی قلعے کی تسخیر کے لیے حکمت عملی تیار کرنے میں اور اب اسے کچھ آرام کی ضرورت تھی بیکن کی مہم سے واپس آ کر بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھ گیا تھا بلکہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہا تھا اور اب اس کے جسم کی حالت آرام کا تقاضا کر رہی تھی لیکن وہ ابھی آرام نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ابھی اسے بہت کچھ کرنا تھا یہ تو اس کے باپ کی اچانک آمد نے اسے آرام پر آمادہ کر لیا تھا ورنہ وہ کبھی آرام کا خواہش مند نہیں رہا تھا اب وہ سویا تو بہت دیر تک سوتا ہی رہا جب وہ اٹھا تو رات گہری ہو گئی تھی لیکن اس کی طبیعت کا سارا غبار دھل گیا تھا اور وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا دروان خدا کے سامنے ایک شخص موجود تھا دروان خزا بخارا کا بادشاہ تھا اس نے دو آدمیوں کو کتبہ کے قتل کے لیے روانہ کیا تھا لیکن وہ دونوں خود قتل ہو گئے تھے اسے امید تھی کہ کتبہ جلدی ہی قتل ہو جائے گا لیکن لیکن ان آدمیوں کو گئے دو مہینے گزر گئے تھے اور ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی ان کی طرف سے اطلاع آتی بھی کیسے وہ تو خود قبروں میں اتارے جا چکے تھے اب دروان خدا کو تشویش ہونے لگی تھی اس لیے اس نے ایک بندے کو مرو بھیجا تھا کہ وہ ان دونوں کا پتہ لگا کر آئے لیکن وہ شخص ان کا پتہ کیسے لگاتا وہ دونوں اور وہ وہ لڑکی جسے وردان خدا کے حرم سے بھگا کر لے گئے تھے تھے قتل ہو چکے اور اور یہ سب بن حسین عبید اللہ کا کارنامہ تھا اس شخص نے ان دونوں کو بہت تلاش کیا لیکن جب ان کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ واپسی کی تیاریاں کرنے لگا تب اتفاق سے اسے اس سرائے کا مالک مل گیا جس میں دونوں اس لڑکی کے ساتھ ٹھہرے تھے اس شخص نے حلیہ بتا کر پوچھا کہ ایسے دو آدمی مرو آئے تھے ان کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں تب سرائے کے مالک نے کہا ہاں ایسے دو آدمی میری سرائے میں ٹھہرے تھے اور ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی لڑکی اس آدمی کے لہجے میں حیرت تھی ہاں اور ان تینوں کو قتل کیا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی سرائے کے مالک نے اسے تمام تفصیل سنا دی آخر میں وہ کہنے لگا مگر تمہیں ان سے کیا کام ہے ان میں سے ایک میرا بڑا بھائی تھا بڑا بھائی اس نے ایک لمحے کے لیے تو سمجھا کہ کہیں اسے اسے بھی پکڑ نہ لیا جائے لیکن اس کے لہجے نے سرائے کے مالک کو متاثر کر دیا تھا اس کے چہرے پر ہمدردی کے تاثرات ابھر آئے تھے جسے اس شخص نے بھی محسوس کیا تھا اور اس نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا جسے سرائے کا مالک غم سے بھرپور سسکی سمجھ کر نظر انداز کر گیا پھر وہ شخص مرو سے روانہ ہو گیا اور سیدھا بخارا دروان خدا کے پاس پہنچا اب وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا اور عالی مقام وہ کہہ رہا تھا ان دونوں کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی اسی سرائے کے مالک نے بتایا ہے کیا وہ کسی لڑکی کو ساتھ لے کر گئے تھے دروان خدا نے حیرت سے پوچھا کیونکہ اس کے علم کے مطابق وہ صرف دونوں ہی مرغ روانہ ہوئے تھے جی جناب والا مجھے شک ہے کہ یہ وہی لڑکی تھی جو چند مہینے پہلے آپ کے حرم سے اغوا ہوئی تھی تمہیں یہ شک کیسے ہوا دروان خدا نے نے اس اس اس شخص سے سے پوچھا میں لڑکی کا حلیہ پوچھا تو وہ بالکل حرم کی اغوا شدہ لڑکی روزی سے ملتا ہے اس نے جواب دیا دروان خدا ایک بار پھر سوچ میں گم ہو گیا کچھ دیر وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا اور پھر سر اوپر اٹھا کر اس شخص سے کہنے لگا اچھا ہوا کہ وہ تینوں ہی مر گئے اب تم جاؤ مجھے کچھ سوچنے دو مجھے امید ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے تمہاری ضرورت پڑے گی دربان خدا نے کہا تو وہ شخص اٹھا اور مودیوانہ انداز میں کہنے لگا عزت میں آپ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ آپ کا کوئی حکم بجا لا سکوں وہ جھکا اور پھر سیدھا ہو گیا اس کے قدم دروازے کی طرف اٹھنے لگے قطبہ بن مسلم کی فوج میں ایک کماندار تھا سجاعت میں یعنی بہادری میں اپنی مثال آپ تھا اور بہادر اتنا تھا کہ میدان جنگ میں دیکھنے والے اسے اس جگہ پر پاتے تھے جہاں دشمن کے حملے کی شدت سب سے زیادہ ہوتی تھی وہ ایک ہزار سواروں کا کماندار تھا سب لوگ اسے ابو موسا کہہ کر پکارتے تھے اس کے تین بیٹے تھے ان میں سے دو تو بارہ اور پندرہ سال کی عمروں کے درمیان تھے جبکہ ایک جو سب سے چھوٹا تھا پانچ سال کا تھا ابو موسا کو اس سے بہت محبت تھی اسی لیے وہ اسے ایک لمحے کی جدائی بھی برداشت نہیں کرتا تھا جب وہ فوج کے ساتھ کسی مہم پر جاتا تھا تو اپنی بیوی کو اس کے بارے میں خاص تاکید کر کے جاتا تھا جوان سال آدمی تھا اور بہت خوبرو ایک دن وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ صبح صبح گھر سے نکلا تو پھر واپس نہیں آیا وہ اپنی بیوی کو کہہ کر گیا تھا کہ دوپہر سے پہلے واپس آ جائے گا لیکن اب سہ پہر ہونے کو آئی تھی لیکن وہ دونوں لوٹ کر نہیں آئے تھے اس لیے اس کی بیوی کی پریشانی بڑھنے لگی مگر وہ دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتی رہی کہ کسی کام میں دیر ہو گئی ہوگی رات تک واپس آ جائیں گے لیکن پھر رات آئی اور گزر بھی گئی مگر دونوں باپ باپ اور بیٹا لوٹ کر نہیں آئے اب تو اس کی بیوی اور دونوں بیٹے حد درجے پریشان ہو گئے تھے رات تو ان لوگوں نے جیسے تیسے گزار لی مگر صبح ہوتے ہی ابو موسا کی بیوی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ وکی کے پاس پہنچ گئی وکی بنی تمیم کا سردار تھا اس داستان میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کتبہ بن مسلم کی فوج کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ فوج کے مختلف دستوں کی ترتیب عرب قبائل کے حساب سے دی گئی تھی اور یہ ترتیب کتبہ بن مسلم نے دی تھی ایک دستے میں ایک قبیلے کے لوگ ہوتے تھے ہر دستے کا کماندار ہر دستے کا کماندار اس قبیلے کا کوئی شخص ہوتا تھا اکثر دستوں کے کماندار اس قبیلے کے سردار تھے اسی طرح ابو موسا کا تعلق بنو تمیم سے تھا اور اس کے ماتحت ایک ہزار سوار تھے جبکہ تمام بنی تمیم کا کماندار وکی تھا جو بنی تمیم کا سردار بھی تھا ابو موسا کی بیوی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ صبح ہی وکی کے گھر پہنچ گئی وکی کو اطلاع دی گئی کہ ابو موسا کی بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ آئی ہے تو وہ دوڑا آیا اسے قطبہ بن مسلم نے بلایا تھا اور وہ اس کے پاس جانے کی تیاری کر رہا تھا مگر جب اسے ابو موسا کی بیوی کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچا وہ ابو موسا کو جانتا تھا اور اس کی بہادری کی وجہ سے اس کی قدر کرتا تھا ابو موسا کی بیوی کو مہمان خانے میں بٹھا دیا گیا تھا وکی جب مہمان خانے میں داخل ہوا تو ابو موسا کی بیوی نے اسے سلام کیا اس نے سلام کا جواب تو دے دیا لیکن ابو موسا کی بیوی کا لہجہ اور اس کا چہرہ اس کی با اس بات کی چگلی کھا رہا تھا جیسے اس نے تمام رات آنکھوں میں کاٹی ہو اور بہت پریشان ہو یہ یہ بات وکی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہو کیسے آئی ہو اس نے نرم سے لہجے میں پوچھا دراصل اسے جلدی تھی کیونکہ اسے کتبہ کے پاس پہنچنا تھا اے بنی تمین کے سردار ابو موسا کی بیوی نے وکیل سے کہا کچھ اس شخص کی بھی خبر لے جو ایک ہزار سورماؤں کے لیے کافی ہے ابو موسا کی بیوی نے خالص عربی انداز میں جس سے پریشانی جھلک رہی تھی کہا کس کی بات کرتی ہے تو وکیل نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا اس کی جس کو شریعت نے میرا خاوند بنایا ہے ابو موسا کی بیوی کہنے لگی اس کی یہ بات سن کر وکی پریشان سا ہو گیا مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگا کیوں کیا ہوا ہے اسے وہ کل صبح کا اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ نکلا تھا کہہ کر گیا تھا کہ دوپہر سے پہلے واپس آ جائے گا مگر اب ایک سورج ڈوب کر دوسرا نکل بھی آیا مگر اس کا کچھ پتا نہیں اس بات نے وکی کی پریشانی میں اضافہ کر دیا وہ اندر سے پریشان ہو گیا کیونکہ ابو موسا جیسے شخص کی گمشدگی جو اس کے قبیلے کی آنکھ کا تارا تھا اسے کیسے گوارا ہو سکتی تھی وہ اس کی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا تم گھر چلی جاؤ اور دیکھو پریشان مت ہونا میں جلد ہی اس کی تلاش شروع کروا دیتا ہوں اور اللہ نے چاہا تو وہ جلد ہی مل جائے گا جس وقت وکی ابو موسا کی بیوی سے یہ باتیں کر رہا تھا اس وقت ابو موسا مرو سے بہت دور اونٹ کی پیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ بندے ہوئے تھے جبکہ اس اس کے کے ساتھ ہی چھوٹے بیٹے کو باندھ کر بٹھایا گیا تھا وہ جب اپنے گھر سے نکلا تھا تو اس کا رخ ایک نواحی قصبے کی طرف تھا جو مرو سے باہر تھا اگر مسافر صبح مرو سے نکلے تو دوپہر تک قصبے سے ہو کر واپس آ سکتا تھا اس لیے ابو موسا کہہ کر گیا تھا کہ دوپہر سے پہلے گھر واپس آ جائے گا لیکن جب وہ مرغ سے کچھ دور گیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو اس کے سامنے وسیع صحرا تھا یعنی ریگستان اور ہر طرف ریت کے ٹیلے تھے صحرا میں ہلکی سی ہوا بھی ٹیلوں کے ساتھ مصورانہ ادا کے ساتھ کھیلتی ہے یعنی ٹیلوں کے اندر سے ہوا کی جب ٹیلوں کے اندر سے ہوا گزرتی ہے تو ایک سریلی سی آواز پیدا ہوتی ہے اس کا بیٹا تو ہوا کی اس مصورانہ ادا کو دیکھتا ہوا محظوظ ہو رہا تھا لیکن وہ اس احساس سے پریشان ہو رہا تھا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں پیچھا کرنے والے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے اس نے بہت ضبط کیا کہ پیچھے نہ دیکھے لیکن وہ اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ واقعی اس کا پیچھا ہو رہا ہے یا نہیں آخر جب اس سے رہا نہ گیا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن دور دور تک سوائے ریت کے اسے کچھ نظر نہ آیا وہ تھوڑا مطمئن ہو کر آگے بڑھنے لگا وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس اس اس کا کا بیٹا کے آگے بیٹھا ہوا تھا اب گھوڑا ایک متوسط رفتار سے ریت کے اس سمندر میں سے گزر رہا تھا وہ مطمئن تو ہو گیا تھا کہ اس کا پیچھا نہیں کیا جا رہا مگر اس کی چھٹی حص اسے بار بار خطرے کا پیغام دے رہی تھی اسے احساس تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہونے والی ہے کیونکہ اس کا تجربہ تھا کہ جب بھی اسے کوئی خطرہ پیش آنے والا ہوتا تھا تو اسے اس کا احساس پہلے ہی ہو جاتا تھا میرا وہاں جانا بہت ضروری بھی ہے وہ خود سے بات کرنے کے انداز میں کہنے لگا اگر میں نہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھوڑا بک ہی جائے دراصل اس قصبے میں اس کا ایک دوست رہتا تھا اس نے اپنے دوست کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی عمدہ گھوڑا نظر آئے تو اسے اطلاع دے ابھی کل ہی اس کا دوست اسے راستے میں ملا تھا اس نے ابو موسا کو بتایا تھا کہ اس کے قصبے میں ایک گھوڑا بکنے آیا ہے گھوڑا عمدہ ہے لیکن اس کے گاہک زیادہ ہیں میں نے اسے تمہارے لیے ایک دن رکنے کا کہا ہے ابو موسا کا دوست کہہ رہا تھا اب کل آ کر گھوڑا دیکھو اور معاملہ طے کر لو اگر کل نہ آ سکے تو وہ گھوڑا بک جائے گا